صورت المائدہ مدنی صورت ہے مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان ٹیبل اسپریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ آ منو اوفو بالعقود اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی معاہدوں کی پوری پابندی کرو معاہدوں کی کانٹریکٹس کی بات کی جا رہی ہے گھر سے باہر معاہدے ہوتے ہیں اور کچھ معاہدے گھر کے اندر ہوتے ہیں کچھ سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں کچھ لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیمپ پیپر پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی فطرت بتاتی ہے دل پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں تمام معاہدے نبھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ تجارت ہو یا کاروبار ہو یا تعلقات ہوں سب میں اپنے معاہدوں کو پورا کرو اگر اس ایک آیت پر بھی آج ہم اپنا عمل شروع کر دیں تو اللہ اور بندوں سب سے ہمارا تعلق درست ہو جائے بزنس ریلیشنس کی اسٹریم لائننگ ہو جائے تو جو کانٹریکٹ کرتے ہو جو کمٹمنٹ کرتے ہو پورا کرو اور کچھ معاہدے ایسے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ والدین اور اولاد والدین کوئی اپنی اولاد سے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھواتے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تو تم ہمارا خیال کرنا لیکن یہ فطرت ہے جو کہ ہم سے کہتی ہے کہ تم اس معاہدے کو پورا کرو غریبوں کی مدد کرنا یہ کیا چیزیں ہیں ڈکٹیٹس آف دا کانشنس یہ ضمیر کی آواز ہے اور یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے معاہدے کرو ان کو بھی پورا کرو سب سے اپنے اپنے معاہدے پورے کرو اہلت لکم بہی مت النام تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے جیسے کہ ہم نے بھی بات پڑھی ہے جب تم حالت احرام میں ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں دراصل جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ایکسائٹیڈ نہ ہو جوش میں نہ آئے جذبات اس کے کنٹرول میں قابو میں ہوں کام ہو اور کمپوزڈ ہو اور اس کا فوکس جو ہے وہ رب کی طرف ہو مخلوق سے فوکس ہٹ جائے اور فوکس جو ہے وہ اس کا کل کا کل رب کی طرف ہو جائے تو پہلے بھی چند احکامات ہم نے پڑھے کہ شوہر بیوی کا آپس کا تعلق بھی منع ہے اس کے اندر اور یہاں شکار کی بھی حرمت آ رہی ہے اس لیے کہ ان سب چیزوں کے اندر ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے رخ انسان کا مخلوق کی طرف ہوتا ہے جبکہ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بالکل یکسو انسان اپنے رب کی طرف ہو جائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو لا تحلو شعائر اللہ اللہ کے شعائر کو بے حرمت نہ کرو شاعر شعور سے لفظ بنا ہے وہ چیز جو کسی کی پہچان دیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے شاعر رکھے ہیں ہم نے پڑھا تھا صفحہ اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں جو اللہ کے شاعر ہیں ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے مثال کے طور پہ یہ نہ کہے کہ چونکہ صفحہ اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں اور ان کے درمیان صحیح کرنے کا حکم ہے تو کسی بھی دو پہاڑوں کے درمیان ہم جا کر صحیح کر لیں نہیں یہ تو عین عبادت ہے صفا مربع میں صحیح کرنا لیکن کسی بھی پہاڑ کے درمیان عبادت سمجھ کر اگر صحیح کرنے لگ جائیں گے تو وہ بدعت بن جائے گی خانہ کعبہ کا طواف کرنا عین عبادت ہے اب کسی مزار کا طواف کرنے چلے جائیں گے تو وہ چیز بدعت یا شرک کی طرف لے جائے گی تو شعیرہ صرف وہ ہے جو کہ اللہ نے بتا دیا جیسے آپ دیکھیں ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتی ہے اس کا اپنا رسپیکٹ ہے لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی کپڑا ڈنڈی پر لگا کر اور کہہ دے اس کی بھی ویسی ہی عزت کرو جیسی تم اپنے ملک کے جھنڈے کی عزت کرتے ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو شعرا اللہ بتاتا ہے جیسے گورنمنٹ اپنی کچھ چیزیں بتاتی ہے تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور ان کی خوشنودی کی خاطر مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا روا ذاتیاں کرنے لگو یہاں پر اسلام کا انصاف کا معیار ہے جو دیا جا رہا ہے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار نے صلح ادیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روکا لازماً انسان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال اور ایک ریئیکشن پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے ہم بھی ان کو روکیں گے منع کیا نہیں یہ مت کرو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کے کام کرنے لگ جاؤ اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ عدل سے سکھاتا ہے عدل کے ساتھ بدلہ بھی لینا ہے عدل کے ساتھ لو و تعاون و الابرری و تقوا اور آپس میں تعاون کرو نیکیوں میں اور تقوا میں ولا تعاون و و ولادوان اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کوئی نیکی دنیا میں پھیل نہیں سکتی جب تک کہ بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں ٹیم ورک نہ ہو اور جب معاشرے کے اندر نیکی کا مزاج عام ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ برائی سائڈ لائن ہو جاتی ہے کوئی دو چار چھ آٹھ لوگ برائی کرنے کھڑے ہوتے بھی ہیں تو نیکی کی آواز اس برائی کو دبا دیتی ہے تو یہ ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے نیکی کے لیے بھی اکیلا انسان نہیں کر سکتا اور دوسری چیز کیا ہے کہ برائی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ٹیم ورک چاہیے اکیلا انسان برائی نہیں کر سکتا بہت سارے جو ہیں وہ ملیں گے اور مل جل کر کوئی کام کریں گے تبھی برائی پھیلے گی اور جب معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو اس معاشرے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دو چار آٹھ دس لوگ اگر نیکی کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو یہاں کہا گیا کہ تم نیکی کے کاموں پر تعاون کرو گناہ کے کاموں پر نہیں وطق اللہ اس کے لیے ضروری چیز تقوا اور اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ شدید العقاب اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں وما اہل غیر اللہ بھی اور وہ سب جانور جو کہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں یعنی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ کھلا شرک ہے کسی پیر کا نام لیا گیا ہو یا کسی بزرگ کے نام پر نظر کے طور پر ان کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو اللہ ما رکئی تم رکئی تم یعنی کس طرح سے کہ شہرک اس کی کٹے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی شہرک کاٹو اور کیا حرام ہے وہ معذبہ النصب اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو دور جاہلیت میں صفا اور مروا کے پاس چبوترے بنے ہوئے تھے کچھ ریس پلیٹ فارمز بنے ہوئے تھے اور کچھ پتھر وغیرہ ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ مشرق جانور لاتے تھے اور خاص دیوی دیوتا کی خوشنودی کے لیے وہاں پر ان کو ذبح کیا کرتے تھے ان کو نصب کہا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہ پتھر وہاں سے ہٹوا دیے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مزاروں اور قبروں پر جا کر قربانی کرتے ہیں خاص جانور کو وہاں لے جاتے ہیں یا کھانا کھلانا ہو تو خاص دیگ وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیگ چڑھاتے ہیں دیکھیے ان سب چیزوں کے اندر فائدے ہیں جب شراب اور جوئے کے لیے کہہ دے کہ اسم ہوما اکبروں میں ہما فائدہ ان کے اندر ہے لیکن ان کا نقصان اس سے زیادہ ہے اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہاں لنگر ہوتا ہے اور اتنے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے لیکن نقصان کیا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بجائے مزار والے کو کھانا دینے والا سمجھتے ہیں کہ ان کے توفیل ہم کو کھانا مل گیا ہے ان کی برکت سے ہمیں کھانا مل گیا ہے تو وہاں پر کوئی جانور لے جا کر اگر ذبح کیا جائے خاص مزار پر اور مقصد صاحب قبر کو خوش کرنا ہو ان کی عظمت ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں وہ ذبح النصب ہی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے چاہے اللہ کا ہی نام لیا گیا ہو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور ذبح کیا گیا ہو پھر بھی ضرورت نہیں ہے اسی لیے پھر آپ دیکھیے لغیر اللہ بھی اور ربحا النصب ان دو چیزوں میں فرق کیا گیا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے ان کا یہ ایک چیز نہیں ہے صرف اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو کوئی خاص جگہ مخصوص کرنے کی یا کوئی خاص دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں اور کیا حرام ہے وہ ان تس تقسم و اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو ہارسکوپس ہیں یا ٹیرٹ ریڈنگ یا ٹی لیو ریڈنگ اس قسم کی چیزیں قسمت کا مستقبل کا حال معلوم کرنا اور یہ آج سے نہیں ہے ہزاروں سال پرانی چیز ہے اوریکل آف ڈیلفی وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں لوگ جا کے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے اس سے بھی روک دیا گیا ایک تو یہ کہ اس میں اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے مستقبل کا علم نہیں خود کہہ دیا کہ تمہارے لیے مستقبل میں یہ ہونے والا ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے اس میں نقصان ہے پھر توہم پرستی جنم لیتی ہے سپرسٹیشس ہو جاتا ہے انسان اور تیسرے اس میں انسانوں کا استحصال بھی ہے ایکسپلائٹیشن بہت ہوئی ہے انسانوں کی اس نام پر کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ تمہارے مستقبل میں کیا ہے کیا چیز تم کو فائدہ دے گی یہ سب باتیں ایک طرف اور یہ حقیقت بھی ایک طرف کہ انسان کے اندر یہ تمنا ہے کہ اس کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے اور مستقبل کا حال وہ اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ اپنے لیے خیر جمع کر لے تو اسلام تو بڑا نامکمل دین ہوتا اگر وہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ سکھائی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو اللہ تعالیٰ کے علم پر تم بھروسہ کرو اللہ سے دعا کرو جو چیز تمہارے لیے بہترین ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے کروا دے گا ان سب اعمال کے بارے میں فرمایا ذالکم فسق یہ سب اعمال فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے فلا تخشاؤ ہم بخشاؤ لہٰذا تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اب اسلام غالب آ رہا ہے تو یہاں فرمایا ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اب جب اسلام غالب آ گیا کفار کا زور ٹوٹ گیا تو اب آخر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کفار سے بات بہت گہری ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فاتح ہوتے ہیں جو آزاد ہوئے ہوتے ہیں وہ خود مفتوح بن جاتے ہیں اپنی مرضی سے خود غلام بن جاتے ہیں جیسے انگریز مایوس ہو گئے کہ دوبارہ کبھی وہ اس ہند و پاک خطے پہ حکومت کریں گے لیکن جن سے ہم نے آزادی حاصل کی آج انہی کے پیچھے چلتے ہیں آزاد ہونے کے بعد ان کا طرز زندگی ان کا کلچر ان کی آئیڈیالوجی زیادہ ذوق اور شوق سے اپنائی ہے اور اس چیز سے کیا چیز انسان کو بچا سکتی ہے صرف اللہ کا ڈر آزادی اس لیے نہیں ملی کہ اپنی مرضی کرتے پھرو آزادی اس لیے ملی کہ تم اللہ کی شریعت اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی طور پر قائم کرو تو ایک بڑا گہرا نقطہ ہے جو فرمایا کہ فلاں تقشاؤ ہم وخشاؤ نہیں الیوم آج کے دن یہ الیوم سے مراد ہے ایک نیا ارا جو شروع ہو رہا ہے ایک نیا دور جو شروع ہو رہا ہے جس میں کہ کفر مغلوب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو گیا فرمایا الیوم اکمل تو لکم دین و اتمم تو نعمتی و ردی تو لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے تین الفاظ ہیں اکمل اتمم اور رضا پرفیکشن ہے کمپلیشن ہے اور اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے ہر عمل کرتے ہوئے بس ہم اپنے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل خوبصورت ہو پرفیکٹ ہو اللہ مکمل عمل کروں ادھورا نہیں اور اللہ وہ عمل کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے یہ نو ذی الحج دس ہجری جمعے کے دن آیت نازل ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے اتمام نعمت ہو گیا اور جب نعمت مکمل ہو گئی اب کسی نبی یا کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں فمنست الرفی مخمصن غیر متجانف العضم فن اللہ غفور الرحیم لہذا جو حلال اور حرام کی قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو اور جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے اب اہل کتاب کے کھانے سے کیا مراد ہے یعنی جو چیزیں ایک مسلمان کے دسترخوان پر حلال ہیں وہی چیزیں ایک اہل کتاب کے دسترخوان پر بھی حلال ہیں لیکن اگر اہل کتاب کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز رکھی ہے تو وہ ظاہر مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی ولمحسنات و من المناتی و من الدین اوت الکتاب من قبل اور خاندانی محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شادی کے بارے میں فرمایا گیا کہ محسنات و من المومنات مومن خواتین میں سے جو خاندانی شریف عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو اور ول محسنات و من الدینہ اوت الکتاب خاندانی شریف عورتیں اہل کتاب میں سے اس اجازت کو تو مردوں نے لے لیا کہ ٹھیک ہے کرسچن یا جیو عورت سے نکاح جائز ہے لیکن یہ بھی ساتھ ضرور دیکھیں کہ وہ شریف با عزت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اچھی لڑکی ہو اور صرف اس کا نام کے طور پہ دین جو ہے وہ عیسائی یا یہودیت نہ ہو اور حقیقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایتھسٹ ہو یا کوئی ایگنوسٹک ہو حقیقت میں وہ واقعی اپنی کتاب پر ایمان لانے والی ہو اور یہ چار شرطیں لگا دی ہیں کہ ان کو ان کے مہر دے دو اور شہبت رانی نہ کرنا لیونگ ٹوگیدر کا کوئی کنسیپٹ نہیں اور نہ یہ ہے کہ چوری چھپے کی دوستیاں کرنی ہیں کہ پہلے بہت عرصے جو ہے وہ چھپ کے گرل فرینڈ بنائے رہے اور بعد میں جا کر اس سے شادی کر لی اب یہ خیال آتا ہے کہ یہ اجازت کیوں دی اس سے تو بہت خرابی آئی ہے بہت بگاڑ آیا ہے دیکھیے بات کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہرحال اہل کتاب کی خواتین بہتر را مٹیریل ثابت ہوتی ہیں اور جہاں تک بگاڑ کی اور خرابی کی بات ہے تو اس میں تو اگر مسلمان لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے جس کو دین کا پتہ نہیں تو بگاڑ تو وہ بھی لا سکتی ہے تو دونوں ہی چاہے مسلمان لڑکی سے نکاح کرنا ہو اس کا دین ایمان ضرور دیکھو چاہے اہل کتاب کی عورت سے اس کا بھی دیکھو اس میں شرافت ہے خدا خوفی اس کے اندر ہے وہ دیکھ کر کرو اور کنوینئنس کی شادیاں نہیں کرنی عارضی طور پہ بھی شادی نہیں کرنی بلکہ گھر بسانے کے لیے شادی کرنی ہے صرف یہ نہ ہو کہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نکاح کر لیا ان سے یہ تو پھر نیت میں خرابی ہے اور جس کو اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا احساس ہوگا وہ تو کوشش یہی کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دین پر لے آئے اس لیے کہ مومن مرد پر ذمہ داری ہے قو انفسکم و اہلی کم نارا تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے پیچھے اپنا بھی دین کھو دیں آج جو لڑکے شادیاں کرتے ہیں ان میں سے مجھ کو یہ بتائیں جو اس طرح نان مسلم لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں کتنوں کو اپنے دین سے محبت ہے یا کتنے ان میں سے پریکٹسنگ مسلمز ہیں تو ان لڑکیوں پر الزام رکھنے کے بجائے ہم پہلے اپنے مسلمان لڑکوں کو دیکھیں اگر ان کو دین کی سمجھ ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے یہ بات یہاں فرما دی کہ جو کوئی ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے گا اس کا تو سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اب کچھ وضو کے احکامات ہیں یا ایو الدینہ آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو اب یہاں پر یہ چار وضو کے فرائض ہیں جو بتا دیے گئے ہیں وضو میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الجنتی جنت کی چابی کنجی نماز ہے چابی آپ نے دیکھی کیسی ہوتی ہے کتنی فائن اسٹرکچرڈ ہوتی ہے نا اگر ایک دندانہ اس کا ادھر سے ادھر ہوگا تو تالا نہیں کھلتا نماز ہماری آپ دیکھیں کتنی اسٹرکچرڈ ہماری نماز ہے ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے اس کو اپنی مرضی سے تو فرمائے مفتاح الجنتی الصلاح جنت کی کنجی نماز ہے وہ مفتاح الصلاح اور نماز کی کنجی اطہور وضو ہے وضو بھی اسٹرکچرڈ ہے اپنی مرضی سے اپنی کنوینئنس سے کمی بیشی اس میں نہیں کی جا سکتی تو وضو کرتے ہوئے بہت محتاط انسان رہے کوئی زیور پہنا ہے کوئی انگوٹھی ہے یا کوئی آپ کے ٹاپس ہیں یا کان میں کوئی لانگ ہے ہر چیز کو ذرا اچھی طرح ہلا لیں تاکہ پانی جو ہے وہ پورے جسم پر اچھی طرح سے لگ جائے کوئی حصہ بھی جو ہے وہ انسان کا سوکھا نہ رہ جائے کہیں کوئی پینٹ کر رہے ہیں کوئی ہاتھ پر پینٹ لگا رہ گیا جو واٹر پروف ہے تو وہ پینٹ ہٹا کر اس کے بعد وہاں پر وضو کا پانی پہنچانا ضروری ہے جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کو دوبارہ کر لینا چاہیے اب جب وضو ٹوٹتا ہے تو خالی ایک حصے کا تو نہیں ٹوٹتا جب وضو ٹوٹے گا تو پورے جسم کا وضو ٹوٹے گا لہٰذا پورے جسم کی جن جن حصوں کو دھونے کی ہدایات دی گئی ہیں ان حصوں کا دھونا ضروری ہے ہاتھوں کو دھونا ہے نیل وارنش لگائی جا سکتی ہے نیل پالش لگا کر نماز پڑھ لیجئے لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے وضو کر لیا ہو جب وضو ٹوٹ جائے اس کے بعد صرف اتنا کرنا ہے کہ نیل پالش نکال دیں پھر وضو کر لیں دوبارہ لگا لیجئے اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ چند قطرے ورنش کے ان کی کیا ویلیو ہے آخرت میں نماز کے مقابلے میں اگر ان چند قطرے وارنش کی وجہ سے ہم نمازوں کا نقصان کر بیٹھیں تو یہ آخرت کے لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہوگا وہ ان کن تم جنوبن بن اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر